سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ تو ہمارے زندوں اور فوت شدگان کو حاضرین اور غائبین کو چھوٹوں اور بڑوں کو اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو فوت کرنا چاہے اس کو ایمان پر فوت کر حدیث نمبر اکتیس سو بیاسی مسند احمد